صحابی رسول عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بیالیس یہ حدیث صحیح ہے